دنیا کے طبیبوں کے تو ہاتھوں میں شفا ہے دنیا کے طبیبوں کے تو ہاتھوں میں شفا ہے دنیا کے طبیبوں کے تو ہاتھوں میں شفا ہے ایک میرا مسیحا ہے کہ باتوں میں شفا ہے ایک میرا مسیحا ہے کہ باتوں میں شفا ہے دنیا کے طبیبوں کے تو ہاتھوں میں شفا ہے ایک میرا مسیحا ہے کہ باتوں میں شفا ہے یا چاند نکلتا ہے لیے نور ہدایت وہاں چاند نکلتا ہے لیے نور ہدایت آ جاؤ وہاں چاند نی میں شفا ہے آ جاؤ یہاں چاند نی میں شفا ہے ایک میرا مسیحا ہے کہ باتوں میں شفاعتك